رحمت کی گھٹا چھائی پیغام وفا لائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بنعمتی تتم الصالحات مجیب الدعوات و منزل العلیات ودی اقبال الطعان اعبادی و یاف ان سیات الگ و خالقنہ و رازی کنہ و مالکنہ ولی رب الصبات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین حضرات علماء کرام سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھ فقیر کو میزبانی کا شرف عطا کیا اور اس کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر اور ان کے رفقا اس کے علاوہ جماعت الدعوہ کے ساتھی جن سے میں نے التماس کی تو آج کی مجلس منعقد ہو سکی سب سے پہلے یہ بات عرض کر دوں میرے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں صرف یہ جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ذہن میں ایک غیرت آئی جس کی وجہ سے میں نے اپنے ان قائدین سے التماس کی کہ جس طرح ایک منظم طریقے سے ایک غلط بات کو پھیلایا جا رہا ہے تو ہم سب منظم ہو کے ایک سچی بات کو کیوں نہیں کر سکتے میں ممنون ہوں اپنے ان ساتھیوں کا اپنے ان بزرگوں کا جن سے میں نے التجا کی اور انہوں نے میری بات کو قبول فرمایا اور میری معامنت کی اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آج کی مجلس کی غرض و غایت یہ ہے انیس سو پچاسی چھیاسی اور ستاسی میں ایک بڑی منظم تحریک شروع کی گئی تھی جس کے روح رواں مولانا شاہ احمد نورانی تھے اس کی غرض و غائت یہ تھی کہ حرمین شریفین جو ہے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ ان کو کھلا شہر قرار دیا جائے یعنی یہ جو ہیں کسی کے تسلط میں نہ ہوں جو کسی کے من میں آتا ہے وہ جا کے وہاں پہ کرے اس وقت ہماری جماعت کے ایک بزرگ عالم دین مولانا محمد مدنی رحمہ اللہ انہوں نے اس تحریک کو کا مقابلہ کیا اور ہمارے اسلاف میں سے ہمارے بزرگوں میں سے سب بزرگوں نے ان کا اس معاملے میں ساتھ دیا اور اللہ کی توفیق سے وہ تحریک ساری کی ساری دب گئی جو ساری جھوٹ کی بنیاد پہ تھی آج بھی جب یہ فرانس نے خاکے شائع کیے ہیں اس کی آڑ میں میں کچھ اجتماعی جو میٹنگز ہوئی ہیں ان میں حاضری کا موقع ملا ہے اب ایک دفعہ پھر ایک منظم سازش کے تحت سعودی حکومت اور وہاں کے علماء کے خلاف تبرہ بولا جا رہا ہے اور یہ نہیں کہ انہیں کوئی ان سے تکلیف ہے صرف ان کی دعوت سے تکلیف ہے چونکہ ہم اور وہ اس بات میں مشترک ہیں کہ ہماری دعوت کی ابتدا اور انتہا اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات کو لوگوں میں پھیلانا ہے اس لیے ان کی زندگی ان کا مقصد ہمارے شہر میں خطیب ہیں میں بدقسمت ہی کہوں گا ان کا نام اشرف آصف جلالی ہے ایک یہاں پہ حج ٹور والا ہے تقریباً چھ سال سے مسلسل انہیں وہ حج کے لیے صرف اپنے کاروباری نظریے کی وجہ سے لے جاتا ہے تاکہ لوگ ان کی معیت میں جائیں جب بھی وہ حج کر کے واپس تشریف لاتے ہیں تو آ کے چار پانچ جمعے ان کے عقائد ان کے معاملات کے معاملے میں اتنی بہتان ترازی کرتے ہیں اللہ یازب اللہ اس وقت بھی جب یہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا اس کا یہ معاملہ بنا کہ یہاں شرٹن کے اندر یہاں کی ایک تاجر تنظیم نے علماء کا اکٹھ کیا ہوا تھا وہاں پہ یہاں ایک ذمہ دار عالم دین جو ایک دوسرے مکتبہ فکر سے تھے انہوں نے سعودی علماء کو اور ان کی حکومت کو بغیرت تک کہا بدقسمتی یہ کہ ہمارے جو ذمہ دار وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں کوئی بھی نہ بولا تو اس وقت میں نے یہ بات کہی کہ کاش مولانا اگر آپ سولہ جنوری کا جمعہ جو سعود ابراہیم شریم نے بیت اللہ میں پڑھایا تھا اگر وہ سن لیتے تو یہ بات نہ کہتے جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو اس لیے غیرت مند سمجھتے ہیں کہ ہم دو تین سو یا دو چار ہزار یا دس ہزار بندے کا جلوس باہر لا کے نعرے لگا دیں تو یہ سمجھتے ہیں ہم رسول اللہ کے فرما بردار ہیں حالانکہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا میڈیا وہ بیت اللہ ہے اور جو بھی سعودی حکومت کا پروگرام ہوتا ہے یا ان کی جو پالیسی ہوتی ہے بیت اللہ سے وہی اناؤنس ہوتی ہے اور میں آپ سے بھی التماس کروں گا سولہ جنوری کا خطبہ جمعہ جو سعود ابراہیم شرائم کا اس کا ترجمہ بھی کیا ہے پیغام ٹی وی نے اور میں اپنے بھائی سے عرض کروں گا کہ جس سائٹ پہ وہ پڑا ہوا ہے وہ دکھائیں ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کی سیڈیز بنا کے آپ تک پہنچائیں اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق درس دیا اور اس میں کہا کہ رسول اللہ کی محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے نعرے لگائیں اور گھر کو چلے جائیں اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ دنیا جتنی ہمارے نبی کے متعلق نفرت پھیلانے کی کوشش کرتی ہے ہمیں اتنی زیادہ ان سے محبت اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے ہمارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے یہ تب ہم اپنے نبی کا بدلہ لے سکیں گے تو یہ باتیں وہ ہیں تو انہوں نے تبرہ کیا کرتے ہیں کہ سعودی حکومت نے کچھ نہیں کیا فرانس کے خلاف کچھ نہیں کیا وہ چیچنیا کی مثال لیتے ہیں کہ وہاں اتنا بڑا انہوں نے جلوس نکالا چیچنیا میں بھی جلوس نکلا ہے وہ جلوس دو لاکھ تین لاکھ کا ہوگا لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ صرف بیت اللہ کی دیواروں کے اندر جو جگہ ہے اس میں سات لاکھ بندہ ایک وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی بات کی جائے سات لاکھ بندہ تو وہ ہے باہر کے بندوں کو نہیں گنتے سات لاکھ تو وہ بندہ ہے جنہوں نے ان کی بات وہاں پہ سنی اور اس کے بعد پوری دنیا کے میڈیا پہ وہ چیز اسی وقت لائیو اناؤنس ہو رہی ہوتی ہے جس سے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ سارا کچھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ اپنا اپنا طریقہ کار ہے ہم نے تو رسول اللہ کی محبت کو نعتوں تک محدود کر دیا ہماری رسول اللہ سے محبت صرف کلمے تک ہے اس کی اطاعت ہماری قوم میں نظر نہیں آتی لیکن یہ بات یاد رکھے کتنی عجیب بات ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کے دین کو پھیلا رہی ہیں ان کے خلاف انہیں بےغارت اور نامعلوم کیا کچھ کہا جا رہا ہے تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ جو ہمارے اصل بھائی ہیں ہمارے اہل توحید بھائی ہیں ہماری دعوت میں مشترک ہیں اور ہماری اور ان کا منہج ایک ہے اگر ان پہ یہاں پہ الزام تراشی ہو جب بھی ہماری جماعت پہ ہمارے ساتھیوں پہ ہمارے اسلاف پہ کوئی تکلیف کوئی معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے جماعت کو بھی چھوڑے پاکستان پہ اڑسٹھ سال کے اندر جب بھی کوئی تکلیف آئی جب بھی کوئی مصیبت آئی سب سے پہلے جس ملک نے سب سے زیادہ امداد دی اور اس کی حوصلہ افزائی کی وہ سعودی عرب تھا تو اگر یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو یاد رکھیں اپنے محسن کی ناشکری کرنا یہ انسان کی غداری کی علامت ہے اور یہ ہو رہا ہے کیا ہماری ذمہ داری نہیں آتی کہ ہم ان کے اس منظم پراپوگنڈے کا جواب بھی منظم طریقے سے دیں کہ ہم اپنی دعوت دیکھیں ہماری یہ المیہ ہے کہ ہم ایک شہر میں رہتے ہیں لیکن ہمارا آپس میں رابطہ نہیں ہے لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ غلط ہونے کے باوجود اوپر سے لے کر نیچے تک ایک پیغام شروع ہو جائے نا آخر تک ہر بندے کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے میں دس مجلسوں میں گیا ہوں جو بھی لفظ بولے ہیں وہ ایک ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے فیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ کام اس طرح کرو حالانکہ سعودیہ کی جس طرح میرے عثمان بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ باتیں چھوڑیں کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے اس وقت سعودی یونیورسٹیوں میں تیس ہزار کے قریب انیس یونیورسٹیاں ہیں جو اسلامی تعلیم دے رہی ہیں تیس ہزار کے قریب غیر ملکی طلباء ہیں جن کی فیس اور جن کا ہاسٹل اور جن کا کھانا اور ان کی آنے جانے کی ٹکٹ یہ ساری کی ساری وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ کا دین پڑھ کے لوگ آگے پھیلائیں اور دیکھیں میری بات ذہن میں رکھیں پوری دنیا چاہے وہ امریکہ کیوں نہیں جو اصری علوم کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر لگا رہے ہیں بلکہ کھربوں ڈالر لگا رہے ہیں ان کی ایک یونیورسٹی آپ نہیں دکھا سکتے جو اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ملک کے لوگوں کو فری تعلیم دیتی ہو صرف اور صرف یہ سعودی عرب کو اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی عنایت کی ہے انہیں اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ دین کا علوم سیکھنے والے اگر وہ سنسیئر ہیں تو ان کی تعلیم کے لیے دن رات لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں ریال خرچ کرتے ہیں اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ان جامعات کا پڑا ہوا ہمارے جیسے طالب علموں کے مقابلے میں اس میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خدمات دیتے ہیں اسی طرح کتنے لوگ ہیں کہ جو سعودی عرب کی طرف سے پوری دنیا میں مبعوث ہیں اور وہ کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا آپ دیکھیں ہم کسی مسجد کے لیے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں ایک چھوٹی سی مسجد بنانی ہو تو ہم اسے جنت کا کہتے ہیں رسول اللہ کی حدیث سناتے ہیں مم بنا بن اللہ جنا ایک مسجد بنانے سے اگر جنت میں گھر بنتا ہے تو اللہ کا اتنا عظیم شان گھر بیت اللہ اس کی تعمیر اس کی توسیع اس کے انتظام سارا کچھ یہ کون کر رہا ہے اور پچھلے دنوں سعودی عرب کا ایک ٹیلی ویژن ہے وصال میں آپ سے التماس کروں گا آپ اس کو ضرور دیکھیں کبھی نیٹ پہ اسے ضرور دیکھیں اس میں ایسے زبردست مقالے ہیں جو تقابلی ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی تیاری کے ساتھ وہ آتے ہیں یہ اس پہ وصال ٹی وی پہ یہ مقالہ انہوں نے پیش کیا تھا اللہ اکبر کچھ نہیں آپ کریں اپنا کام یہ اس کے اوپر پوری دنیا کے علماء کے ساتھ مقالے پیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ مکالمے کر رہے ہیں اور یہ باور کروا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے تو میرے عزیز بھائیوں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس معاملے میں منظم ہو کے ان کے جو پراپوگنڈا ہے اس کا جواب دیں میرے عزیز بھائیوں ان تیس ہزار طلبہ میں سے پانچ ہزار میری معلومات کے مطابق ایسے ہیں جو نہ مسلم ہیں پہلے دنیا میں خصوصاً یورپ میں لوگ مسلمان ہوتے تھے اور ہماری تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کی وجہ سے مسلمان ہوتے یا کسی اور لیکن مسلمان ہونے کے بعد انہیں کوئی رستہ نہیں ملتا تھا کہ ہم کیا کریں یا کیسے چلیں ایک عالم دین ان کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن العریفی میں نے اپنی زندگی میں اتنا فصیح اللسان انسان نہیں دیکھا آپ کبھی ان کی گفتگو سن کے دیکھیں وہ شخص پورے یورپ نے امریکہ نے افریقہ نے ان پہ پابندی لگا دی ہے وہ جہاں جا کے بات کرتے ہیں اللہ نے اتنا اس کی زبان میں فصاحت اتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ جتھوں کے جتھے مسلمان ہوتے ہیں اس لیے پورے یورپ نے ان پہ پابندی لگا دی ہے یہ خدمات ہیں ان کے علماء کی اور ایک ایک شخص پوری پوری جماعت کی حیثیت رکھتا ہے لیکن کتنی عجیب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ ان پہ بہتان لگائیں جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے ہاں وہ میں جو بات ذہن سے نکلی تھی وہ عرض کرنے لگا ہوں وسال ٹی وی نے ایک ڈاکومنٹری دکھائی اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو دکھایا گیا اس میں داخل ہونے کے پیسے لگتے ہیں جو اس کی وہ جالیاں بنی ہوئی ہیں اس تک جو پہنچتا ہے پیسے لگتے ہیں انہوں نے بتایا کہ عراق کے بجٹ سے زیادہ پیسے یہاں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں اگر عراق کی حکومت ایک ایسے طریقے سے یا وہاں کے مجاور اتنی بڑی رقمیں اکٹھی لوگوں کی عقیدتوں کو کیش کر کے کروا سکتے ہیں رسول اللہ کے نواسے کی وجہ سے کیا سعودی حکومت رسول اللہ کی وجہ سے پیسے نہیں کما سکتی تھی اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکانوے سے لے کر آج تک اللہ نے کئی مرتبہ موقع دیا ہے کبھی ایک ٹیڈی پیسہ بھی انہوں نے مسجد نبوی یا آپ کے روزہ مبارک پہ کبھی وصول نہیں کیا اور بلکہ حد یہ ہے اگر آپ حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں آپ اپنے دل میں یہ ٹھان لیں کہ میں نے ایک پائی نہیں خرچ کرنی تین ٹائم کھانا کھانا ہے آپ کو کھانا ملے گا یعنی اتنے وہاں پہ لوگ اللہ رب العزت نے انہیں دل دیے ہیں یہ ساری باتیں اگر ہیں تو پھر ہمیں ان سچوں کا ساتھ دینا چاہیے ہمارا ان کا کوئی مفاد یقین جانیے سوائے اس بات کے کہ وہ اللہ ومن احسن و کولم مند اللہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں اللہ کی طرف پکارتے ہیں میرے عثمان بھائی جو ہیں انہوں نے ایک ترتیب کٹھی کی ہے اس میں انہوں نے جو قرآن کمپلیکس بنایا ہے کروڑوں قرآن قرآن پاک اس وقت سے لے کر آج تک وہ لوگوں تک پہنچا چکے ہیں ہر سال جتنے حجاج حج کر کے نکلتے ہیں جس زبان سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس زبان کا ترجمے والا قرآن انہیں دیا جاتا ہے اس میں سے اکثر آپ بھی ہوں گے جنہیں حج سے واپسی پر یہ سب کچھ دیا گیا تو وہ اللہ کی کتاب قرآن عظیم کی اشاعت کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آج ہی مجھے بتایا جا رہا تھا کہ یہ شاہ عبداللہ کے نائب تھے نائف نائف بن عبد العزیز انہوں نے تحفیظ حدیث کا ایک پروگرام مرتب کیا جو حافظ حدیث ہوگا اور ان کا مقابلہ ہوگا اس میں سونے کے میڈل پہنائے جائیں گے اور کتنے ہزار نہیں لاکھوں ریال اس میں پہلا انعام رکھا گیا تھا اسی طرح ہر سال قرآن کے حفاظ کے درمیان مقابلہ کروایا جاتا ہے ہمارے یہاں ناچنے گانے کے مقابلے ہوتے ہیں وہاں پہ قرآن کی تحفیظ کا اس کے حفظ کا مقابلہ ہوتا ہے اور جو بچہ فسٹ آتا ہے اسی وقت بادشاہ خود چابی دیتا ہے یعنی جو قیمتی ترین گاڑی ہے جو بھی اس وقت قیمتی گاڑی ہے وہ اسے دی جاتی ہے تو یہ قرآن کی محبت کی وجہ سے تو نائف سے یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لکھا ہے شہزادہ نائف سے رحمہ اللہ ان سے کچھ یہ صحافی آئے انہوں نے کہا ہم اس معاملے میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں وہ کہنے لگے میں کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہتا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو جو لوگ اتنے مخلص ہیں اور واقعتا حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بچے وہاں سے بہت کچھ سیکھ کے آئے ہیں اور آج ہم اپنے ان پیارے ساتھیوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں جو وہاں سے سب کچھ لے کے آئے ہیں تو اس لیے ہماری اور ان کی قدر مشترک یہ ہے کہ وہ بھی کتاب و سنت کے دائی ہیں ہم بھی اور آج دنیا ان کی مخالفت اسی بنیاد پہ کر رہی ہے وہ کسی اور کو کیوں نہیں مان رہے وہ ایزا ذکر اللہ وحدہ عشم عزت قلوب الدین یؤمنون بالآخرا جب اکیلے اللہ کو بلایا جائے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں ویزا ذکر الدین مندون ہی ذاہم یستبشرون وہ چاہتے یہ ہیں اوروں کا ذکر ہو تو ہم جس طرح وہ اپنے معاملات میں پختہ ہیں وہ آپس میں متفق ہیں اور ایک بات میں اپنے مخالف کے لیے سارے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں تو میں التجا کروں گا اپنے علماء سے اپنے خطابہ سے کہ ہمارے پاس بھی ایک میڈیا ہے ہم لوگوں کو بابر کرائیں بلکہ میں یہ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں یہ چیز ضرور دیکھنا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ پچھلے ہفتے امریکہ کا صدر اوباما یہ انڈیا آیا ہوا تھا جب یہ انڈیا تھا انہی دنوں شاہ عبداللہ رحمہ اللہ فوت ہو جاتے ہیں اس نے اپنا دورہ دورے کا ایک دن کم کیا کہ میں نے یہاں نہیں سعودی عرب میں تعزیت کے لیے جانا ہے اب یہ شخص جو دنیا کا اپنے آپ کو سب سے طاقتور حاکم کہتا ہے اور واقعتاً دنیا کے حکمران اس کے پاؤں چاٹتے ہیں اور پور کئی کئی سال سفارت کاری کرتے ہیں ہمیں چند لمحے فوٹو سیشن مل جائے اس کے ساتھ یہ شخص تعزیت کے لیے ریاض ایئرپورٹ پہ اترتا ہے ادھر مغرب کی نما اذان کا وقت ہو جاتا ہے دو منٹ یہ پوری کلپ موجود ہے فیس بک کے اوپر کلپ موجود ہے آپ اسے دیکھیں اور آپ کو خوشی ہوگی حوصلہ بڑھے گا اور ہمیں عبرت ملے گی کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے اور اتنا بڑا بادشاہ ہو کے تو یہ سلام دعا لے رہے ہیں پہلی بات اس نے یہ کی اس کی بیوی سے سلام نہیں لیا اس نے مائنڈ کیا کہ یہ میرے ساتھ سلام کیوں لے لیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی غیر عورت سے سلام لیں دوسرا اسی اسنا میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور دو منٹ یا تین منٹ کا دورانیہ ہے اسی اسنا میں اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب تیسری مرتبہ لفظ اللہ اکبر مزن کہتا ہے تو کسی نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو کون ہے کس کا بیٹا ہے سب نے چھوڑا ایک چھوٹے سے پروٹوکول سے لے کر بادشاہ وقت تک سارے کے سارے اسے چھوڑ کے نماز کے لیے چل پڑے وہ کھڑا منہ دیکھتا رہا یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ ہم لوگ اپنی تقریر کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور میں عزیز بھائیوں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور دیکھا ہے شاہ عبداللہ جب انتہائی بیمار تھے تو انہیں کہا کہ وصیت کرو انہوں نے جو لفظ تین چار کہے اس میں پہلا لفظ تھی لفظ تھا اوسانی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بے تقو اللہ اللہ سے ڈرنے کا یہ بادشاہ وقت ہے یہ عالم دین نہیں ہے میں وسیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور دوسرا اپنے متعلق یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے بندوں میں ایک بہت چھوٹا سا بندہ ہوں اور اللہ سے اپنے لیے معافی طلب کرتا ہے یہ زندگی کا آخری پیغام اس نے دیا اپنی قوم کے لیے تو میرے عزیز بھائی جو اپنے اندر یہ تقوی رکھتے ہیں یہ نواز شریف جب آیا تھا نا جب پہلی دفعہ بے نظیر مشرف کے دور میں یا بے نظیر کے دور میں اس نے واپس آنا تھا تو اس نے اسے بٹھا کے پاس بٹھا کے یہ بات کہی تھی کہ تیری جان کو خطرہ ہے تو صبح شام کی اذکار نہ بھولنا اور سات اذکار کاٹ دیا تھا اسے جو لوگ ایسی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یہ جو سلمان ہے یہ حافظ قرآن ہے اور نیٹ پہ اس کی تلاوت آئی ہوئی ہے سورت مزمل کی پڑھتا تو سادہ سا ہے لیکن حقیقت بات یہ سوز ہے بڑا اس کی آواز میں تو جو لوگ ایسے ہیں کیا ہم انہیں ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تو آج کی مجلس کا صرف لب لباب یہی ہے کہ میں نے اسی لیے اپنے بھائیوں کو ایک تو یہ تھا کہ میں ساتھیوں سے ملاقات کروں ہم ایک منہج کے ایک جماعت کے ایک دا دعوت کے دائی ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے دور رہیں اللہ کے لیے ہم قریب آ جائیں اور میری خواہش بھی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش بھی کروں گا کہ میں علماء کا نالین بردار ہوں علماء کو اکٹھا کریں اور اپنے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کو بلا کے ان سے کوئی نصیحت کی بات لیتے رہیں وہ لوگ ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور مجھے توقع ہے آپ سے بھی کہ آپ اس معاملے میں ساتھ دیں گے آپ بالکل اگر میں کوئی سیاسی معاملہ آپ سے حاصل کرنے کے لیے کہوں تو آپ میری بات کو قطن تسلیم نہ کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم آپس میں جو کتاب و سنت کے دائی ہیں ہماری زبان ہمارا کلمہ ہم ہمارا سب کچھ ایک ہونا چاہیے ہمارا انداز ایک ہونا چاہیے اور ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہمارے لیے ہر بھائی وہ کسی بھی مسجد میں ہے اللہ کے ہاں نامعلوم اس کی کتنی عزت ہے ہمیں ہر بھائی کا احترام کرنا چاہیے تو اللہ رب العزت سے توفیق مانگتا ہوں تو آج کی مجلس کے لیے ہم نے دو بزرگوں کو تکلیف دی تھی میں شکر گزار ہوں ایک بزرگ تو تشریف لے آئے ہیں اور دوسرے رستے میں ہیں انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آئیں گے اور اس کے بعد جو پروگرام ہے اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ میرے بعد شیخ کلیروی حفظ اللہ یہ چونکہ متخرج ہیں جامعہ اسلامیہ کے یہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور جامعہ اسلامیہ جامعہ سلفیہ کے شیوخ میں سے ایک ہمارے انتہائی محترم بزرگ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب وہ شفقت کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں اور انشاءاللہ حافظ عبدالغفار امان حفظ اللہ یہ بھی تھوڑی دیر تک یہ تشریف لے آئیں گے اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور آئندہ بھی توقع رکھتا ہوں ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو عالم اسلام میں جو کتاب و سنت کی دعوت کے حوالے سے ہم میسیج کے ذریعے یا خط کے ذریعے آپ تک پہنچائیں اسی لیے یہ آپ کے ایڈریس لیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو تو ہم اجتماعی شکل میں کوئی نہ کوئی پروگرام مرتب کر کے اس کے مطابق چلیں اللہ ہم سب پہ اب رحمتیں فرمائے اللہ مالک آپ سب کی مدد فرمائے اور میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اللہ آپ کو جزائے خیر دے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف المبیا اب وعلى ولا علیہ و اجمائین ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً یسلقم لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یت اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا فوزن جناب صدر بجرس علماء کرام اور معزز سامعین علماء کرام اور عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس وحدہ لا شریک ذات نے ہمیں کلمہ توحید اور سچی بات کی بنیاد پر جمع کیا ہے اس کے بعد میں اس ادارے کے مدیر میرے انتہائی قابل قدر عزیز حضرت مولانا حافظ محمود سلفی حافظ اللہ کا اور ان کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بر وقت بڑا خوبصورت بڑا علمی عقلی ادبی ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس کی بنیاد پر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی ملت کو جمع کر سکتے ہیں اور عقیدہ اور منحج یہی ہے پرانا رسالت ما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہریکل کے نام خط لکھا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا السلام علام الطب الہدا جو لوگ ہدایت پر ہوں گے سلامتی میں وہی رہیں گے جو لوگ ہدایت پہ نہیں ہے وہ سلامتی حاصل کر نہیں سکتے پھر اس میں ایک اشارہ یہ بھی فرمایا تھا کتاب اللہ کے حوالے سے یا اہل یاب کلیمت بہین اللہ نعبد و اللہ ولا نشرک به شعیہ دعوت اسلام کی بنیاد تو یہود و نصارہ کے نام پر یہی ہے کہ کفر کو چھوڑو شرک کو چھوڑو بت پرستی کو چھوڑو اور قبر پرستی کو چھوڑو اور آ جاؤ ایک ایسے نقطے تعالو تال کلمت متن بیننا و بینک اللہ نابود اللہ ولا نشرک بھی شیعہ اور میرے ذہن میں وہ خاکہ آ رہا ہے یمن کا ایک بادشاہ آیا تھا بیت اللہ کی توہین کرنے کے لیے گرانے کے لیے اور اپنی بدطینی اظہار کرنے کے لیے علماء کرام ہیں خطبہ ہیں اہل علم و نظر ہیں اچھی طرح جانتے ہیں اس دور کی سب سے بڑی قوت لڑاکی ہاتھی سمجھا جاتا تھا خونخ اور ہاتھیوں کے ذریعے در و دیوار کو ٹکرے مروا کے ان دیواروں کو منہدم کیا جاتا آیا اپنا جوش دکھانے کے لیے کسی نے بات ہی نہیں سنی وہ بیٹھا ہوا ہے سردار عبد المطلب دادا ہے امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اتھی چرا جانتے ہیں کسی نے کوئی پرواہ نہیں کوئی سویر نہیں کیا کوئی نمائندہ نہیں کیا کسی نے بات کی ٹھیک ہے وہ آیا ہے بیٹھا رہے کچھ دنوں کے بعد سردار کے اونٹ چرتے ہوئے دیکھے اور پتہ چلا گرفتار کر لیے حضرت کو پتہ چلا وہ گئے بچی قد ہے قد کاٹ ہے خوبصورت اس نے سمجھا نمائندہ ہے بات شروع ہونے والی ہے بڑا مستد ہو کے دیکھتا ہے وجاہت متأثر کرتی ہے بیٹھ کے جب بات شروع ہوتی ہے تو سردار عبدالب نے کہا یہ میرے اونٹ آپ نے گرفتار کیے ہیں اس کو واپس کرو تو وہ کہنے لگا بڑا عجیب آدمی ہے تیرا رو تیرا وقار جو میرے ذہن میں تھا نقشہ وہ تو سارا ختم ہو گیا میں تو اس گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں جس گھر کی وجہ سے تمہیں روٹی ٹکڑا ملتا ہے لوگ سلام کرتے ہیں نذرانے پیش کرتے ہیں روٹی ٹوکر کھاتے ہو میں تو اس کو گرانے کے لیے آیا تمہیں اونٹ کی پڑی ہوئی ہے اے تمہیں اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے تمہیں گھر کی بات نہیں کرتے تو سردار عبد المطلب نے جواب دیا تھا اونٹ میرے ہیں گھر میرا نہیں وہ پوچھتا ہے گھر کس کا ہے کہنے لگا ایک ذات زندہ ہے اگر اس گھر کی طرف جاؤ گے اگر زندہ ہو تو اس کی حفاظت کر لے گا ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے میرے اونٹ واپس کرو بڑا تل میں تل ملایا اونٹ واپس کیے تو جب اس کی طرف آیا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں امام الانبیاء پر اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی تو اس میں کہ دیا عالم ترقی ففال ربو کا بے اصحاب الفیل حضرات گرامی توجہ فرمائیے رب العالمین نے کس کی ڈیوٹی لگائی پرندوں کی ڈیوٹی چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی ڈیوٹی لگائی اپنی چونچوں پنجوں میں چھوٹی کنکریاں اٹھا کے توجہ فرمائیں حضرات کنکریاں اٹھا کے ڈائی مار کے گرانا تمہارا کام ہے آگے اس کا نتیجہ نکالنا خالق کائنات کا کام ہے آپ اتنا کریں میں وہ کروں گا اللہ نے فرمایا انا کفینا کل مستحزین میرے تیرے اوپر اور ان ناچنے والے کودنے والے اور سڑکوں پہ آنے والوں کی ذمہ داری اللہ رب العزت نہیں چھوڑی اللہ رب اللہ فرمایا انا کفینا کل یہ کام ہم کریں گے لیکن جو میرے بھائی نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا ہے میں اس کی جغرافیائی تاریخی اور جو صورت حال ہے اس ملک کی داخلی یونیورسٹیوں کی اور ان کی اپنی کارکردگی کی میں اس میں تھوڑی سی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بھائی آنے والے عزیز مہمان جو ہیں تو وہ اس کام کو آگے چلا سکیں <clears throat> چند باتیں جو میں نے عرض کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم المملکت العربیت السعودیہ جزیرہ نما عرب میں سب سے بڑا ملک ہے یہ حرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے چونکہ اس میں اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں سعودی عرب ریاست کا ظہور سترہ سو پچاس میں عرب کے وسط میں شروع ہوا جبکہ ایک مقامی رہنما محمد بن سعود الشیخ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی مذہبی قوت کے طور پر ابھرے اگلے ڈیڑھ سو سال اعلی سعود عروج و زوال کے مراحل طے کرنے کے بعد سعودی ریاست کا باقاعدہ قیام شاہ عبدالعزیز السعود کے ہاتھوں عمل میں آیا انیس سو دو عیسوی میں ملک عبدالعزیز نے اپنے حریف آل رشید سے ریاض شہر چھین لیا اور اس سے سعود کے نام پر دارالحکومت قرار دی اس کو یہ دارالحکومت قرار دیا انیس سو تیرہ سے انیس سو چھبی کے دوران باقی علاقے حجاز تک جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ کے شہر شامل تھے قبضہ کر لیا انیس سو ستائیس بیس مئی کو معاہدہ جدہ کے مطابق برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں جو اس وقت مملکت حجاز اور نجد کہلاتے تھے ان پر عبدالعزیز بن آل سعود کی حکومت کو تسلیم کر لیا انیس سو بتیس میں برطانیہ کی رضامندی حاصل ہونے پر مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے مملکت سعودیہ عربیہ رکھ دیا گیا مارچ انیس سو اٹھتیس میں تیل کی دریافت نے ملک کو معاشی طور پر زبردست خوشحال استحکام اور خوشحالی کا دور شروع ہو گیا یہ بخشا حضرات جب ان کو ملک ملا شاہ عبدالعزیز آئے بیت اللہ میں اس کی در و دیوار کو چمٹے اور درخواست کی اللہ تو نے حکومت دی ہے اب کھانے کے لیے بھی دے رب العالم نے تیل کے دروازے کھول دیے اب سعودی عرب کی حکومت کا بنیادی ادارہ آل سعود کی بادشاہت ہے انیس سو بانوے میں اختیار دیے گئے کہ بنیادی قوانین کے مطابق سعودی عرب پر پہلے بادشاہ عبدالعزیز بن سعود کی اولاد حکمرانی کرے گی اور توجہ فرمائیں جی اور قرآن ملک کا آئین اور شریعت حکومت کی بنیاد ہوگی قرآن اور شریعت یہ بنیادی اصول ہوں گے سعودی عرب تیرہ صوبوں پر مشتمل ہے اور الریاض دار حکومت ہے سعودی حکومت کے اندازوں کے مطابق جنوب مغرب پہاڑوں کی بلندی نو ہزار آٹھ سو چالیس فٹ تک ہے سعودی عرب میں دنیا بھر کے ستر لاکھ تارکین وطن بھی مقیم ہیں جبکہ مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے ایک لاکھ بشندے بھی قیام پذیر ہیں انیس سو بتیس میں قیام حکومت کے وقت تک ہر بشندے کی تعلیم تک رسائی نہیں تھی گزشتہ صدی کے اختتام تک سعودی عرب ایک قومی تعلیمی نظام کا حامل ہے جس میں تمام شہروں کو سکول سے لے کر جامعہ کی سطح تک مفت تعلیم و تربیت فراہم کی جاتی ہے جدید سعودی تعلیم نظام جدید اور روایتی فنی و سائنسی شعبہ جات میں معیاری تعلیم فراہم کرتا ہے جبکہ اسلام کی تعلیم سعودی نظام تعلیم کا بنیادی حصہ ہے انیس سو پینتی میں شاہ عبدالعزیز السعود نے مملکت میں سکولوں کے کام کے لیے ایک جامع پروگرام کا آغاز فرمایا چھ سال بعد انیس سو اکاون میں مملکت کے دو سو چھبیس سکولوں میں تقریباً تیس ہزار طالب علم زیر تعلیم تھے انیس سو چون میں وزارت تعلیم کا قیام عمل میں لایا گیا جس کے پہلے وزیر شہزادہ فہد بن عبدالعزیز بنے سعودی عرب کی پہلی جامعہ شاہ السعود یونیورسٹی انیس سو ستاون ریاض میں قائم ہوئی جس سے انیس سو چوراسی تک کے اعداد و شمار جو مل سکے ہیں اس میں چوالیس ہزار چوالیس ہزار تین سو اسی طلبہ فارغ ہو چکے انیس سو اکاسٹھ میں الجامعت الاسلامیہ بالمدینت المنورہ یہ جامعہ وجود میں آئی جس سے آٹھ ہزار سات سو ستتر طلبہ فارغ ہو چکے یہ چوراسی تک کی رپورٹ ہے پھر انیس سو ستاسٹھ میں الجامعہ ملک عبدالعزیز وجود میں آئی جس سے بتیس ہزار تین سو چالیس طلبہ فارغ ہو چکے انیس سو چورتر میں الجامعہ محمد بن سعود الاسلامیہ بنائی گئی جس سے تقریباً اٹھائیس ہزار طلباء فارغ ہو چکے پھر جامعہ ملک فہد پٹرول اور معادن یہ قائم ہوئی جس میں انیس سو پچہتر میں جس سے سات ہزار طلباء فارغ ہوئے اور انیس سو پچہتر میں ہی جامعہ الفیصل جس سے پانچ ہزار آٹھ سو تقریباً اسی طلبہ فارغ ہو چکے انیس سو اکاسی میں الجامعہ القرآ مکہ مکرمہ میں قائم ہوئی جس سے چودہ ہزار چھ سو سینتی طلبہ فارغ ہو چکے انیس سو چوراسی تک ان جامعات سے فارغ ہونے والے ایک لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو باون طلبہ ہیں جن میں سے پندرہ ہزار تقریباً غیر سعودی طلبہ ہیں شاہ عبداللہ نے اٹھارہ ہزار طلباء کو یورپ امریکہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں اپنے خرچے پر تعلیم دلوانے کے لیے وہاں بھیجا حضرات حالات یہ ہیں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی آگے بڑھایا جائے تو وجد بھی آتا ہے تاریخی واقعات بھی سامنے آتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ فیصل مرحوم جب ملک تھے اس وقت خادم الحرمینی جلال ملک لکھتے تھے تو شاہ فیصل مرحوم جب کبھی مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے اس دور میں الکلیہ شریعہ مدینہ یونیورسٹی میں جو تفسیر کے استاد تھے وہ شیخ محمد امین الشنگیتی تھے جنہوں نے مسجد نبوی کے باب و رحمہ کی بیک سائڈ پہ اس سائڈ پہ بیٹھ کے یہ تفسیر جو پڑھاتے رہے ہیں اس کو جمع کیا گیا ہے الضواء البیان کے نام پر نو جلدوں میں وہ تفسیر ہے تو شنگیتی صاحب کا درس قرآن سننے کے لیے شاہ فیصل مرحوم جامعہ میں طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر یونیورسٹیوں کی سبوں پہ بیٹھتے تھے یہ ان کا اپنا ذاتی کردار اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد دور آیا شاہ خالد کا رحمہ اللہ رحمہ اللہ الف مراتن میرے جیسا مسکین آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں نے در و دیوار کی خاک چھاننے کے بعد اپنے قلم کے ساتھ اندھیری کوٹنی پہ بیٹھ کر خط لکھا تھا اور اس میں میں باتیں کی تھی تیرے میرے اندر کوئی فرق نہیں ہے تو بادشاہ بن گیا میں نے ابھی نہیں میں نہیں بنا اور مقام حریری کی وہ باتیں جو مقدمے میں لکھی ہوئی ہیں ماں ماں کیلو کا فما کیلو کا کیلولے کیسے کرتے ہو اور قبر میں جواب کیسے دو گے اس قسم کی باتیں لے کر میں نے خط بھیجا میرا مذاق اڑایا گیا پوسٹ آفس والوں نے مذاق اڑایا لوگوں نے مذاق اڑایا صوفیوں نے مذاق اڑایا اور لکھا ہے خالد بن عبدالعزیز اور ریاض سعودیہ خط لکھا خط چلا گیا آپ اندازہ فرمائیں یہ پرائیویسی ہوتی ہے تو سکریسی ہوتی ہے یہ سینسر ہوتی ہیں ساری باتیں لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ کا کرم تھا وہ چلتے چلتے چلتے چلتے خط میرا وہاں جب پہنچا تو اس ملے خالد نے اس زمانے میں وائس چانسلر شیخ عبد المحسن العباد تھے حفظہ اللہ زندہ ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں برکتیں دے ان کو فرمان جاری کیا جو مجھے ان کا خط آیا وہ خط کا نمونہ میرے پاس ابھی موجود ہے اس خط میں لکھا ہوا تھا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد تلقئی نہ کتابک ملزی المرخ قضا قضا المرف الجلالت الملک اور صوفی بھائی تیرا لکھا ہوا خط فلاں تاریخ کا بادشاہ سلامت کو مل گیا ہے وَأَنَّهُ اناح یتلب الْجَامِتِ کم بِالْمَدِينَةِ التحاق الجامعت الاسلامیت میرے جیسا بندہ بادشاہ چٹھی لکھتا ہے بادشاہ فرمان جاری کرتا ہے اور یہ آج جو مسجد نبی کے بڑے امام ہیں شیخ عبد الرحمن علی الحضیفی یہ میرے استاد ہیں ثنا اولہ ثانیہ میں یہ عقیدہ پڑھا کرتے تھے یہ مشرف تھے شون الطلاب کے مجھے بازو پکڑ کے سارے دفاتر میں میرا تعارف کراتے پھرتے ہیں یہ دیکھو حاضہ میرا ہی نہ حاضہ من حاض الانسان انسان مجھے کہتے ہیں کئی فق کرتا مادہ کتب تھا کئی فقت تھا مذہا کل تھا یہ برے سوال کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ رب العالمین کا احسان ہے اور اس قسم کے درد رکھنے والے بادشاہوں کی داستان ہے جو میرے جیسا بندہ اور ان اداروں میں بیٹھ کر ان کی کہانی اور داستان آپ کو ہم سنا رہے ہیں فہد صاحب جب ہم فارغ ہوئے فہد صاحب تشریف لائے انہوں نے ہم سے مضافے مسافے بھی کیے اور سندیں دیں اور تین تین چار چار پیٹیاں کتابوں کی ہمیں دیں جس کے اندر وہ میں کتابوں کے نام تو فت الباری بھی ہے اس کے اندر بدایا بن نہایا بھی ہے اس کے اندر سیرت کی کتابیں حدیث کی کتابیں یہ کتابیں تقسیم کرنے والے یہ یہ وہ منہج یہ توحید کا منہج توحید کا عقیدہ تھامے ہوئے اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں اس حکومت کی بات ہم کر رہے ہیں آج سعودی عرب کا قومی قومی سرکاری تعلیمی نظام چوبیس پچیس جامعات چوبیس ہزار سے زائد سکولوں ہزاروں کالجوں اور دیگر تعلیمی تربیتی اداروں پر مشتمل ہے اس نظام کے تحت ہر طالب علم کو مفت تعلیم کتابیں اور صحت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں مملکت کے سرکاری میزانیے کا پچیس فیصد سے زائد تعلیم کے لیے مختص ہوتا ہے سعودی عرب میں طالب علم کو اسکالرشپ پروگرام کے تحت بیرون ملک بھی بھیجا جاتا ہے امریکہ کینیڈا برطانیہ جاپان ملیشیا دیگر ممالک میں سعودی عربیہ کے ذاتی بادشاہوں یا اس نظم کے مطابق ان کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں محروم ملک یونیورسٹیوں میں بھیجا جاتا ہے سعودی عرب رقبے کے لحاظ سے دنیا کے پندرہ بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے اور دو ہزار پانچ کے مطابق سعودی عرب کی آبادی چھبیس اشاریہ چار ملین ہے جس میں پانچ اشاریہ چھ ملین غیر ملکی آبادی بھی شامل ہے شاہ فیصل کلی اشریہ میں جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہے حضرات آج کی داستان بھی آپ نے سن لی ہے شاہ فیصل میں تکرار کی ضرورت نہیں ہے ان کا عقیدہ بھی آپ نے سنا ہے بیان بھی سنا ہے وصیت بھی سنی ہے اور سلمان صاحب جو حافظ قرآن ہیں ان کا کردار بھی آپ نے دیکھا ہے میری دعا ہے اللہ رب العزت سے درخواست ہے اس قسم کا نظام چلانے والوں کے ساتھ عقیدے کی بنیاد پر قول صدید کی بنیاد پر سچائی کی بنیاد پر ہم اپنی زبان کے ساتھ کردار کے ساتھ پکے پختہ عقیدے کے ساتھ ہم سر بازار بھی اور ممبر محراب کی زینت بن کر تعلیم و تدریس کے شعبوں میں شامل ہوتے ہوئے پاکیزہ گفتگو کر کے سنجیدہ گفتگو کر کے انداز بیان ہوا رکھ کے ہم ان ساری باتوں کو میں ایک چھوٹی ساری بات آپ تو اہل علم میں چھوٹا سا طالب علم ہوں رسالت ماب کے صحابہ نے جب آپ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گالیاں دے رہے ہیں مزمم کہہ رہے ہیں مزمم کہہ رہے ہیں رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے جواب دیا اور یہ سب مزم محمد وہ تو مزمم کو گالیاں دیتے ہیں پتہ نہیں وہ کون ہے میرا نام تو محمد ہے میرا نام تو محمد ہے حضرات ان گالیاں دینے سے بکواس کرنے سے سر بازار اس کے ہوٹنگ کرنے سے نہ شان میں فرق آتا ہے نہ کردار متاثر ہوتا ہے بلکہ بڑا پن جو ساحر ہوتا ہے میری دعا ہے میں اپنے سارے اکابرین علماء کرام جماعت کے قائدین شہر کے خطبہ اور اپنے عزیز بھائی کو یقین دلاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی بات سچی کے ساتھ ہیں پروگرام کے ساتھ ہیں اور بلکہ ہم سب ساتھ ہیں ہم سب ایک ہیں کیوں ایک ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہم سارے اکٹھے ہیں وما توفیق اللہ باللہ جو کچھ کہا ہے اگر ٹھیک بات ہوئی ہے اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے اگر اس میں غلطی ہوئی ہے اس میں میرا یا شیطان کے عیسیٰ ہے واللہ ورسول من بریان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء فيه فيه ومن يرد بالحاد العقی من عذاب اليم ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا <clears throat> حضرات گرامی میں اس ادارے کے محتمم میں اور اہل علم و دانش کے ممدوح جناب مولانا حافظ اسد محبوب سلفی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے حضرات گرامی میں اپنی گفتگو انتہائی مختصر رکھوں گا ویسے تو خطبہ جمعہ میرا یہ لکھا پچیس منٹ میرا خطبہ جو بائیس منٹ کا ہوتا ہے یہاں تو بہت مشکل ہو جائے گی بہن میں دو تین باتیں پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ حج کی ان اللہ زینہ کا فرویہ فکون سبیل اللہ ان آیات سے احناف نے مکہ کو کھلا شہر قرار دینے کا استعمال کیا ہے اور آپ کشاف میں پڑھیں اور اسی طرح مولانا مدودی نے تفہیم القرآن میں امین آسن اسلائی صاحب نے تدبر قرآن میں اس مسئلے کو کہ کیا یہ مکہ کھلا شہر ہے کہ نہیں ان آیات کی تفسیر میں بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے آپ حضرات اس کو دیکھیں اور پھر جو لوگ مکہ کو کھلا شہر قرار دینا چاہتے ہیں دلائل سے مزین ہو جائیں انشاءاللہ تاکہ اگر کسی جگہ بات کرنے کا موقع ملے تو بہت دلائل کے ساتھ ہم بات کر سکیں کہ یہ ان آیات کا سیاہ کیا ہے سباق کیا ہے اور ان آیات میں مضمون کیا بیان ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ ویسے تو گناہ تب ہوتا ہے جب آدمی کوئی کام کر لے جب کوئی ارادہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُرِدْ بے الہادن کہ جو اس مکہ کے بارے میں ارادہ بھی کرے گا عمل کرے نہ کرے ارادہ بھی کر لے نزق من عذاب علیم ہم اس کو عذاب علیم دیں گے حضرات گرامی شاید انیس سو چوبیس کی بات ہے یا اس کے قریب میرے دادا جان مولانا عبد المجید دینا نگری جو کہ یہ بھوپال والا میں تھے لیکن اس سے پہلے جیل میں تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا اس وقت سعودی خاندان کا حجاز کے اوپر کنٹرول نہیں تھا ملک عبدالعزیز کا شریف مکہ کا تھا تو کہنے لگے کہ جب ہم بیری جہاز میں بیٹھے تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آپ حج جو جا رہے ہیں اپنی روٹیوں کے ٹکڑے اور چاول وغیرہ سمندر میں نہ پھینکیں ہم بڑے ہوئے سمندر میں پھینک دیتے تھے یہ کیوں کہا اس نے کہا اس لیے کہ جدہ میں آپ کے عرب بھائی لینے کے لیے کھڑے ہوں گے سعودی خاندان کی حکومت تھی وہ بالکل کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو یہ سارے لوگ یہ شرک کے مارے ہوئے تھے اس وقت ان کو وہاں قبریں تھیں یہ تھی تو وہاں ہمارے جہاز کے سامنے کھڑے تھے ہم نے اپنی روٹیاں وغیرہ ان کو دیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مکہ میں پہنچے تو ایک قافلہ مدینہ گیا یعنی اس وقت ملک عبدالعزیز کی حکومت حجاز کے اوپر قائم نہیں ہوئی تھی اس کے اگلے سال ان کی حکومت قائم ہوتی ہے ہمیں مدینہ نہیں جانے دیا گیا ایک قافلہ کہتے ہیں مارا گیا مدینے راستے میں لوٹ لیا گیا اور مار لیا گئے بعد میں کہا کہ کوئی قافلہ نہیں جائے گا وہ کہتے ہیں ہم بغیر مدینے کے حج کر کے آئے مدینے پہنچانے والے یہ شاہ آل سعود ہے جنہوں نے مدینے کا راستہ کلیئر کیا تھا یعنی کہ بات یہ ہے اسد محمود شلفی صاحب مجھے ان لوگوں سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے لیکن اصل جو سعودی عرب کے بارے میں بہت زیادہ برے ہیں ہے ان کا تو اگر آپ اندازہ کریں کہ جب شاہ یہ ہمارے پہلی مرتبہ امام کعبہ آئے تھے ان بیچاروں کی حالت اتنی پتلی ہے کہ انہوں نے اس وقت فتویٰ دے دیا تھا کہ جس جس نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھی گیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا تو یہ اس وقت فتویٰ آیا تھا ان لوگوں کا کبھی یہ آج سے چار سال پہلے مائی آمنہ کے مقبرے کو لے کے انہوں نے تحریک اٹھائی ہوئی تھی کہ مائی آمنہ کا مقبرہ ڈھا دیا گیا ہے تھا ماہی آمنا کا مقبرہ ڈایا کس نے ہے صرف سستی شہرت کے لیے یہ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ شورش نے کتاب لکھی ہے شب جائے کے من بودم اس میں بھی وہ مکہ کے متعلق بہت کچھ لکھتا ہے سعودی خاندان کے اوپر حالانکہ وہ کہتا تھا میں وہاں بھی ہوں لیکن ان کے پھر پاکستان جب انہوں نے حکومت آئی اور انہوں نے مزارات کو گرایا تو یہ شوکت علی وہ کیا تھے مولانا محمد علی جوہر شوکت علی یہ ایک وفد بنا کے وہاں گئے ہیں وفد بنا کے وہاں گئے ہیں اور انہوں نے جا کر ان سے ملاقات کی کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا کہ سارے مزار گرا دیے اس نے کہا وہ غلطی ہوگی یار ان کو میں نا سونے کے بنا دیتا ہوں سب کو آپ ذرا جائیں برے صغیر میں مجھے فتویٰ لا دیں اس وقت کے یہ فتویٰ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ سارے حضرات فتویٰ لینے کے لیے آئے تھے ہم فتویٰ لے کے بھیجیں گے اور پھر وہ سعودی گورنمنٹ سارے مزارات سونے کے بنا دے گی آج تک ان کے پاس وہ فتویٰ نہیں مل سکا تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ آپ جا کے چلے جائیں سندھ میں پانچ سو مکانات ابھی انہوں نے بنائے ہیں آباد میں چلے جائیں اصل محمود صفی صاحب وہ لوگ یقین جانے بہت غیر ہیں مظفر آباد میں جو سب سے بڑی مسجد اس وقت بن رہی ہے ہماری بھی کچھ غلطی ہے سعودی گورنمنٹ بنا رہی ہے اور اس کا امام بریل بھی بنا دیا انہوں نے یعنی انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی ان بیچاروں نے وہ اتنے سادہ صرف دین کے اوپر مسجدوں کے اوپر کام کرنے والے ہیں لیکن یہ مفت کی قید رکھ رہے ہیں اور اصل میں قید جو رکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہیں اصل میں سعودی عرب کا محاصرہ کیا جا رہا ہے اس وقت سعودی عرب کے چاروں طرف ایک طرف تو پانی ہے نا شام میں بھی شیعہ حکومت قائم ہو چکی ہے شام میں بھی عراق میں بھی نور المالکی کی اور پرسوں سے یمن کی حکومت بھی حوثی قبائل حوثی قبیلہ جو کہ پچھلے چار سال سے پہلے تو وہ زیدی تھے اب چار پانچ سال سے وہ اسنا شری ہو چکے ہیں اب یمن کے اوپر اسنا عصری حوثی قبائل نے قبضہ کر لیا ہے سعودی عرب کا اصل جو ٹارگٹ اس وقت ہے وہ ایران جو ہے اس کو کر رہا ہے اور شیعہ کر رہے ہیں لیکن میرے ذمہ جو میں اس موضوع پہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ہمارے یاسین ظفر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو سعودی عرب کے بارے میں ساتھیوں کو کچھ بتلائیں میں نے کہا بات یہ ہے کہ کل مبوس دن کی میٹنگ تھی وہاں بھی یاسین صاحب نے یہ کہا تو ہمارے ایک استاد ہیں عبدالعزیز بھٹ صاحب وہ کل آئے تو کہنے لگے یار جی بولا میرے ساتھ تو مسئلہ ہو گیا میں نے کہا کیا ہو گیا کہنے لگے میں جمعہ پڑھایا تو یاسین صاحب کے کہنے کے مطابق میں نے سعودی حکومت کی خدمات گنوانی شروع کی تو جب میں نے چند خدمات گنوائی ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہنے لگا صاحب بند کریں سیاست کو یعنی کہ اس اس حد تک معاملات بگڑ چکے ہیں اور جو وہ کہہ رہا نا بند کریں وہ اہل حدیث تھا میں اس کا نام نہیں لوں گا وہ اہل حدیث تھا کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر اسد محمود سلفی صاحب ہمیں چمکھی لڑائی لڑنی ہے ایک طرف آپ کو ہمارے ہی ساتھیوں کی طرف سے آپ کو بدل کرنے کی کوشش ہوگی لیکن آپ اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں اور کم از کم حل جزاؤ الحسان اللہ احسان یار جا کے دیکھے تو صحیح سعودی گورنمنٹ کر کے رہی ہے یار اسلام آباد میں چلے جائیں ہمارے ہزار ہاتھ طالب علم پڑھ رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں اس کا سارا خرچہ سعودی عرب برداشت کر رہا ہے یار اتنی تو احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنے مکانات بنائے انہوں نے جا کے مظفر آباد نیا بنا دیا سارا مظفر آباد اور وہاں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں پانچ دن پہلے میں راجہ زفر اللہ کا انٹرویو سن رہا تھا اس نے کہا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں تو سعودی عرب نے اس کو بلایا یہ جو تھا ہمارا وزیر اعظم نواز شریف کہا کہ ویل ڈن جتنا پٹرول چاہیے تین سال کے لیے فری لے لو یار وہ لوگ جن گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے ریلیاں نکال رہے تھے اس کا پٹرول سعودی عرب نے مفت دیا تھا جس گاڑیوں کے اوپر وہ ریلیاں نکال رہے تھے اس کا پٹرول تو سعودی عرب نے مفت دیا تھا ہماری حالت تو یہ ہے کہ اسی درخت کو کاٹتے ہیں جس کی چاؤں میں بیٹھتے ہیں اور وہ مزیدار بات یہ ہے مدینہ مدینہ پکارتے ہیں ان بیچاروں کو تو اللہ لے کے گیا مدینہ میں یہ اپنے باپ کو پھر یہاں لے کے آگے اللہ تبارے یہ رتبہ یہ چیزیں قسمت میں ہوتی ہیں اب میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں سعودی عرب کر کیا رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت کسی حکومت میں امر بالمعروف اور نئی المنکر کا شعبہ قائم نہیں ہے صرف سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنے عوام کو دین کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نئی المنکر کا جو ہے وہ ایک شعبہ قائم کر رکھا ہے جو لوگوں کو عوام الناس کو دینی تعلیم دیتا ہے مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ میں علامہ صنحی ظہیر صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے چل گیا بڑی پرانی بات ہے رحمۃ اللہ تو رنگ محل سے میں اندر گیا تو ایک بڑا چھوٹا سا ایک مکان کے اوپر لکھا وقف پرائز حرمین وقف جب یہ سعودی حکومت نہیں آئی تھی قصور کے اندر لاہور کے اندر لوگوں نے عمارتیں وقف کی ہوئی تھیں ان کا پیسہ وہ ترکوں کو جاتا تھا کہ مکہ میں لوگوں کو پانی دے دو پھر سعودی حکومت آئی انہوں نے میاں فضل حق صاحب کو ایک دفعہ بلایا ہم کئی دفعہ حکومتیں پاکستان کو لکھ چکے ہیں اب ہمیں قصور کے ان مربوں کے پیسے نہیں چاہیے ان کی وقف آپ پاکستان میں لے جائیں اس وقت جب یہ قبر پرستوں کی حکومت تھی تو پاکستان سے پیسے وہاں جاتے تھے اتنی غربت تھی وہاں ابھی بھی باہر تھے جائیں تو شاید وہ عمارت آپ کو مل جائے جس کو لکھا تھا وقف برائے حرم دوسری بات اس لیے وہ ملک جہاں اسلام کا نام و نشان مٹا دیا گیا اندلس جبل لو کا نام سنا ہے جبل تارک کے اوپر اگر کوئی مسجد بنائی ہے تو سعودی عرب نے بنائی ہے جا کر جبل لو کے اوپر مسجد بنائی ہے اور اسی طرح کرتبہ کے اندر اندلس کے اندر انہوں نے جا کر مساجد کا جال پھیلایا اور جو یو کے کا اسلامک سینٹر ہے وہ بھی سعودی عرب نے قائم کیا رابطہ عالمی اسلام بھی سعودی عرب نے قائم کیا اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم تو کہہ رہے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے اور اس وقت یہ عجیب دل کا کیر نکال رہے ہیں اللہ کے بندو وہ ملک جس ملک نے توحید کو علمی سطح پہ اور عملی سطح پہ نافذ کیا علمی سطح پہ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں لیکن ہم عملی سطح پہ نہیں کر رہے وہ پروفیسر عبداللہ مجھے ٹائم کو یاد نہیں رہنا لیکن میں ختم کر دوں گا جلدی پروفیسر عبداللہ بہالپوری صاحب کو حق نواز جنگوی صاحب نے خط لکھا ہم سپاہی صحابہ بنا رہے ہیں صحابہ کی توہین کا قانون آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں انہوں نے جواب کیا واقع بہت اچھا کر رہے ہو لیکن مجھے ملو آ کر یہ وہاں ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے یار بہت اچھا کر رہے لیکن پروفیسر عبداللہ صاحب نے پوچھا یار صحابہ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں وہ کہتے رسول اللہ تو کہتے رسول اللہ کی توہین کے اوپر کیوں نہیں تنظیم بناتے کہتے وہ بھی بنائیں گے پھر کہہ لیں گے اچھا رسول اللہ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے کہتے اللہ کہتے جی اللہ کی توہین ہر گلی محلے میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں تمہیں خیال نہیں آ رہا ہر گلی محلے میں اللہ کی توہین ہو رہی ہے اور تمہیں اس کا خیال نہیں آ رہا تو سعودی عرب وہ پہلا ملک ہے جس نے توحید کو اپنے ملک کا باٹو بنایا علمی طور پہ کتاب و تحید اور عملی طور پہ اور وہ کتب جو ہمارے بزرگ روتے روتے مر گئے کاش مجھے یہ کتاب کہیں مل جائے وہ کتاب ہر لائبریری فتح ابن تیمیہ لوگ ترستے رہے ہمارے بزرگ اب ہر گھر میں انہوں نے پہنچا دیا یار بات سنیں یہ خراب کیا ٹھیک کیا اچھا توحید کو علمی اور پھر انہوں نے کچھ ایسے کام کیا کہ جو پوری دنیا میں نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے جو کہا نا کہ نجومیوں کو قتل کرو یہ جو نا سعودی عرب نے آج سے دس سال پہلے تین نجومیوں کو قتل کیا تھا سعودی عرب نے کہاں کہاں ملیشیا اور پوری دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے اسلامک سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں اور اسلام جو اصل اسلام ہے اس کا بول بالا ہے اور پھر یہ چیز کہ عربی زبان کی ترویج کے لیے ہر پورے یورپ کی ہر یونیورسٹی میں عربی چیئر قائم کیے چیئر کا مانا ہوتا ہے کونا کارنر عربی کارنر قائم کیے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں عربی کے فروغ کے لیے توحید کے فروغ کے لیے علم کے فروغ کے لیے جس طرح بتایا مجمع الملقفات قرآن پاک یہ اصل میں یہ نا قادیانیوں نے ایک دفعہ بہت سے قرآن جعلی چھاپے انہوں نے ایک باقاعدہ یہ تو شاید انتظار میں تھے ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کر دیا سوت القرآن کے نام سے وہ سارا دن قرآن ہی سناتا رہتا ہے پوری دنیا میں سارا دن سوت القرآن چل رہا ہے اور پھر کلیبی صاحب یاد ہے ہم پانی کا گلاس کتنے کا لیتے تھے وہ اتنا سا دیتے تھے انہوں نے جس مدینے کو تم کہتے ہو اس مدینے میں زمزم پہنچانے والے سعودی ہیں یہ حکومت ہے اب مدینہ میں بھی زمزم مل رہا ہے پتہ نہیں کہ میرے خیال میں ہماری دعوت تو آپ تک جاری ہے یہ گلی محلے میں اپنے خطبہ جمعہ میں لوگوں کو بتایا جائے وہ عمر قوین میں ہوتے تھے تو سعودی عرب کی شریکوٹ میں تھے اب جو ملک ہر مسلمان کا ہم درد ہو اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ صرف آصف اشرف جلالی کر سکتا ہے حلالی نہیں کر سکتا صرف جلالی کر سکتا ہے حلالی نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے ہم اپنے محسنوں کے احسان کو کم از کم بتا سکیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا فاسق بالبين فتبينوا <coughs> علماء کرام شاہ اکرام خطبہ الحمدللہ آپ بہت ساری معلوماتی گفتگو سن چکے ہیں تو یہ اسلامی فریضہ ہے کہ مسلمانوں کا اہل اسلام کا دفاع کرنا اس میں در و ثواب ہے اور ہم پر یہ ضروری ہے تو میں اس سلسلہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں وہی کافی ہے یہ کافی اچھا تو میں یہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے توحید کے لیے ماں خلط الجن والی سے اللہ علیہ ہم سب جانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقول سان تعالیٰ تعالیٰ اللہ یہ زمین کہ ہمیں آسمان ساری دنیا بہار ہے توحید کے لیے ایک بھی ادھر نہیں رہے گا آسمان آرام سے گر جائے گا زمین پھٹ جائے گی ہر چیز طے ہو جائے گی کیونکہ اس کائنات کا مقصد صرف توحید ہے ہم رسول علیہ السلام علیہ یہ کی سعودی عرب کو آپ دیکھیں انہوں نے اس توحید کے لیے کتنا بنیادی اور ٹھوس کام کیا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا نصاب ایسا بنایا ہے شروع سے لے کر آخر تک وہاں پڑھنے والے وہاں رہنے والے ٹھیک ہے عملی کوتاہیاں تو ہوں گی لیکن شرک کا سوچ نہیں سکتے اندر یہ سوچ اور فکر نہیں اگر میں آپ کو مشاہدات بتاؤں تو آپ حیران ہوں جب ہم پڑھنے کے لیے گئے تو اس وقت آبادی کم تھی سواریاں اتنی نہیں چلتی تھیں مکہ سے مدینہ بسیں نہیں چلتی تھیں ٹیکسیاں ہوا کرتی تھیں پانچ دس کی گنجائش والی ایک تیرہ کی ہوتی تھی تو آپ کو پتہ ہے بڑی سواریاں اکٹھی لیں ہم کیوں جاتے تھے اب چار سواریاں بیٹھنی ہیں ڈرائیور کے علاوہ بعض اوقات دو دو گھنٹے لگ جاتے تھے لیکن اگر کسی نے پوچھ لیا تین سواریاں ہو گئی ہیں کسی نے پوچھ لیا ڈرائیور سے کہ مکے کب پہنچے گے تو وہ کہتا تھا تم نیچے اتر جاؤ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کو پتہ ہے کب پہنچے گا یعنی عوام اللہ میں نے وہاں دیکھا ٹیکسی ڈرائیوروں کا عقیدہ اتنا بہترین ہے اللہ تو یہاں اپنے آپ کو اور مشاہد کے ان اندر بھائی حماد صاحب نے مجھے بات سنائی بولا صرف یہی سوتی مشاہدات اور کچھ باتیں بتانے مجھے انہوں نے بتایا کہ جب ہم پڑھنے کے لیے گئے ابھی حج نہیں کیا تھا تو وہ لوگ جاتے تھے مقامات دیکھنے بنا فات مزدلفہ تھا تو حاجی سامان آئے ہوئے تھے ابھی حج نہیں آیا تھا تو وہاں میں بھی ساتھ بیٹھ گیا کہ یار حج سے پہلے دیکھ دیکھتا ہوں یہ جگہ اب وہ بڑے بڑے ماشاءاللہ پاکستانی اکثر آپ کو پتہ ہے قد کاٹ والے ہوتے ہیں بڑے فوجی چیز ماشاءاللہ داڑیاں بڑے تو ٹیکسی ڈرائیور مطلب ایک نوجوان تھا وہ جب جہاں جائیں تو وہ وہاں تنکے کٹھے کریں روڈ کٹھے کریں وہ چیز ٹیکسی ڈرائیور دیکھے پھر ان کی داڑھیوں اور شورتوں کو دیکھ کے چلا وہ جس کی جائے یا سب کہتے میں دیکھتا رہا میرے ساتھ تھوڑی وہ بات کرتا تھا تو بالآخر تیسری یا چوتھی جگہ پر وہ صبر نہ کر سکا مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں میں نے کہا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کنکڑوں میں ان مٹی میں ان تنکوں میں یہ تاثیر ہے برکت کی خیر و برکت کی کہتا ہے اتنا سونا تھا جو پہلے چچکا چچکا ہوا تھا نا ایک بڑے بابے بوڑھے کے سر پر ایسے ہاتھ رکھ کے کہتا مخبافی عام بڑی بنیاد پاکستان سے سے میرے حساب چار پانچ گنا زیادہ بیسے دیکھو لوگ جو مرضی کہتے رہے ہم نے شریعت کو لینا ایک پکی قبر نہیں ایک مزار نہیں نہیں عرس میلہ نہیں اللہ کی قسم اسی وجہ سے اللہ نے وہاں خیر و برکت نکالی یہ پہاڑ پہلے بھی تھے زمینیں پہلے بھی تھیں اس توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے یہ کانے سونے چاندی کی اور تیل کے چشمے کنویں نکالے پوری کتنی بڑی بات ہے کہ پڑھے اور یہاں گلی محلے میں ہر کلو میٹر پہ ایک مشکل ایک روا تو یہ بات نصاب کے سلسلہ میں میں آپ کو بتاؤں علماء کرام تشریف فرما ہے مجھے بہرحال یاد ہے کہ میں جب پاکستان میں پڑھتا تھا ہمارے مدارس میں کوئی عقیدے کی کتاب نہیں تھی ایک کتاب تھی پتہ کون سی شرح قائد نسلی شرح قائد نسلی ہماری کراچی میں ہمارے اباب ہے الحمد للہ بظاہر ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جماعت جو ہے بہت ان کے ٹائم ٹیبل میں میں نے دیکھا شرح قائد جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ اللہ اوپر ہے نہ جہان میں ہے نہ باہر ہے نہ داخل ہے نہ ہے اللہ تعالیٰ ہے ہاں ہے کہاں ہے کہیں بھی نہیں یہ کہا یہ کتاب اے حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور ہم حیران ہوتے تھے کہ تقریریں ہم کرتے ہیں ماشاء اللہ ہوئے الحمد للہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ اور میرے ذہن میں آ رہی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں عیدے پر بڑی بڑی الحمدللہ اور وہاں سعودیہ میں پڑھائی جاتی ہیں اور وہ لوگ پڑھتے ہیں انفرادی مطالعہ ہمارے بڑے مشاق میں عقیدہ تھا لیکن عام ہاں مدرسین مدارس میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو اللہ سعودیہ کو جزائے خیر دے اوروں کو چھوڑو ہم اہل حدیثوں میں موبائلوں میں صحیح معنوں میں تھی ایک لطیفہ بھی ہوا وہاں شروع میں اتنی سختیاں نہیں تھیں جو عالم خطیب جاتے تھے اس کو اجازت لے کے تو وہاں وہ درس کرتے تھے مسجد نبوی میں مکہ مکرمہ میں تو ایک پیش کیا گیا کہ یہ بھی ہمارے عالم ہیں تو انہوں نے کہا کم اقسام توحید توحید کی کتنی قسمیں ہیں وہ ہمارے عالم دیکھنے لگا بھی توحید تو ایک ہوتی ہے جس میں کہاں سے مقصد توحید یہ پہلا کام اسی سلسلہ میں جیسے میرے بھائی نے بتایا جو سے بڑا وفد تیار ہو گیا کہا ایک ثابت دو پکی میں سونے چاندی کے بناتا ہوں انہوں نے یہ عقیدت جذبات کا مجھے پتہ وہ جو بھی توحید دوسرا کام میں کلمے کی اسلام کی بنیادوں کے لحاظ سے چل رہا ہوں نماز کو لوں اہتمام ہے بقیہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا وہ باقی وہ تو آپ کو پتہ ہے لیکن میں اپنے مشہدات بتاتا ہوں ہم تین تھے کٹھے بھائی ماسا دوسرا ماسا ایک ہمارے بھائی ہوا کرتے تھے مولانا فہیم من میں تھی تو پہلے مکہ سے یہ پرانا روڈ چلتا تھا بدر والا تو ہم نئے نئے گئے ہوئے تھے عمرہ کرنے گئے واپس آئے تو وہاں مدر میں ہم بیٹھے ایک ہوٹل پر تو جیسے ہمارے پاکستان کی عادت تھی نمازی لوگوں کو ہوتا ہے کہ پہلے نماز پڑھے ان کا کیا پتہ کب چل پڑے تو ہم نے پہلے نماز پڑھی نماز پڑھ کے بے فکر ہو گیا بیٹھ گئے نئے نئے ہم گئے تھے نیا نیا وظیفہ ملا تھا بڑی خوشی نماز پڑھ لی آڈر دیے جی یہ آ جائے جی وہ آ جائے جی ہم بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ ہوٹل سے تقریباً چلے گئے اب وہ جو تھے نا ملازم وہ بھی جا رہے ہیں کہتے کہاں گئے یہ لوگ ایک ہی ایسا تو نہیں ہوتا لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ہوٹل اس طرح تو دن کو خالی نہیں ہوتا تھوڑی دیر اچھا وہ جو ایک آدمی تھا نا برتن دھونے والا مزدور قسم کا وہ ہمیں گور گور کے دیکھتا رہا جب ہمارے پاس آیا تو میرے خیال اس کو یہ تجربہ ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے بیٹھے ہیں ان کو نماز دے کہتے تو اس نے بولنا ایسے جیسے وہ ہمارا آ کے ڈانٹ کیا بیٹا نماز نہیں پڑھتے نماز تو پڑھ لی کب پڑھی اذانہ کوئی ہے کیا ہے ہم گئے مسجد بدر والی واللہ جتنا یہ حال لمبا ہے نا شہ میرا خیال اتنی لمبی تھی اور چوڑی جتنی ہماری مسجد ہے اس سے ایک حصہ کم کر لو تقریباً اور ایسے دروازے شہر پہ انہوں نے نکلنا ہوتا ہے نا ادھر دروازے ادھر ادھر تو وہاں جماعت کھڑی اور زور کا ٹائم ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں ہم اکثر مذہبی کاروباری ٹائم ہے تھوڑے بھری ہوئی مسجد بس مختصر لباس ہے کسی کا گھٹنے تک ہے بازو تک وہ مزدور بڑا دل خوش ہوا تو میں نے وہ ہمارے چونکہ کافی ہمارے آپس میں وہ دوستی کہہ لیں یا رفاقت کہہ لیں بے تکلفی کہہ لیں تو میں نے کہا یار ایک بات سنو ہاں جب تک ہم سعودی میں رہیں گے نا تو یہ نماز پڑھنے کی فکر نہیں کرنی خود پڑھائے گا یہ نہیں یعنی ایسے مشاہد کے وہاں واللہ میں نے وہاں بھی اچھا ایک دفعہ ہم جدے میں چلے گئے وہ کوئل بلڈنگ ہوا کرتی تھی پرانا ہمارا تو علم ہے بڑا وہ مشہور تھا وہ سودا لینے کے کیا گیا نماز کا ٹائم ہوا بازار دکانیں بند اور غیر ملکی ایسے یتیموں کی طرح کوہوں میں لگ کے بیٹھے تھے ان کی نماز مکمل ہوگی تو دکانیں کھلی دل خوش زکوٰۃ کا مسئلہ باقاعدہ وہاں نظام ہے زکوٰۃ کی وصولی اور اس کو وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے الحمدللہ ملک میں بلکہ باہر بھی وہ اس کو تقسیم کرتے اور سخاوت اگر آپ ان لوگوں کی دیکھیں ابھی آپ سن رہے تھے میرے بھائیوں سے حکومت کی عوام کی بھی لوگوں کی بھی بہت زیادہ یہ عادت ہے اور مکمل زکوٰۃ داخلہ اور رمضان رمضان تو اللہ اللہ اللہ اکبر وہ دن کو رات کر لیتے ہیں رات کو دن بالکل تقفیف ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ گروزہ رکھنا بھی چاہے نا وہ کہتے ہیں جی کیا لیکن وہاں نہیں ہے تخفیف ہے ڈیوٹی کم ہے اور تقریباً جو عام لوگ ذاتی کاروبار والے ہیں وہ رات کو کاروبار دن کو وہاں روزہ محسوس ہی نہیں ہوتا اور پھر شہری افطاری کا انتظام مسجد نبوی میں آگے پیچھے واللہ لڑکے مقرر کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کہ تجھے ایک ریال دوں گا اگر تو ایک آدمی میرے نظر وہاں پر لائے اور جب وہاں کو روزہ کھولتا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے روزہ کھلانے والا جیسے کہ تیرا احسان ہے مجھ پر بڑی یعنی لجاجت سے کہتے ہیں یا کل بھی آنا ہی آنا خیر پھر ہم اسی طرح دیکھتے ہیں حج اتنے انتظامات ہیں حاجیوں کے لیے سہولت کے لیے اب دیکھیں ایک پانی کا مسئلہ منا اور افراد کے اندر مکے میں پانی کمی نہیں کرتے لیکن وہاں آٹھ دن سات دن پانی ذخیرہ ہوتا رہتا ہے یعنی ایسی ٹوٹیاں لگی ہیں چھ چھ جس کو لگو فارا اتنا وافر پانی پینے کے لیے استعمال کے لیے وہاں پہ چھتریاں باغ میں درخت پھر مساج توسیع پھر وہ روڈ اور پھر بادشاہ میں بھی ذکر ہو رہا تھا سعودیہ کے بادشاہ ایسے انہوں نے اپنے اپنے نا بڑے بڑے ایسے کنٹینر لگائے ہوئے مختلف کھانے پینے کی چیزیں اب ہم کہہ رہے ہیں یعنی حاجیوں کی خدمت کے لیے بیس دن چھٹی ہوتی ہے پورے سعودی عرب سارے محکمے آجیوں کی خدمت کے لیے لگ جائے مجھے توسیع کی آپ بات سن رہے تھے اتنی توسیع اب ہو رہی ہے اتنی توسیع کہ ایک سو سال تک شہر توسیع کی ضرورت نہ پڑے اور میں یہ پڑھ رہا تھا سن رہا تھا کہ بیس تک یا بیس کے بعد ایسا وقت آ جائے گا کہ پوری دنیا میں کسی آجی کو جواب نہیں ملے گا جو آنا چاہتا ہے آ جاؤ تو حج کے سلسلے پھر حدود اللہ اللہ دنیا دیکھو پچپن اسلامی ملکوں میں تم دیکھ حدود اللہ ہم نے اپنے آنکھوں کو جیسے جب ہم پڑھتے تھے تو دو چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے ایک کا کاٹا تو دوسرے کا بھی کٹا ہم نے دیکھا انہوں نے رسی میں پرو کے ایسے لٹکا دیے مجھے اس دن یاد ہے ہم مدینہ شریف شہر میں رہتے تھے تو وہاں میں جس کو دیکھتا اسلم والد سارے کی نظر نیچے پورے مدینے میں سناٹا چھایا ہوا مغرب تک یہ کیفیت حضور کتنی بڑی بات اگلی بات ہے امن امان وہ جیسے کہتے ہیں مکے مکے کے کے راہ بچ بدو یہ نجیب اللہ بھائی سنا رہے تھے دادا کہ ہمارے تایا جی گئے وہ بتاتے تھے لوٹ لیتے تھے کھا سا کوئی غصہ نے مطلب کیا سارے جو ٹوٹے سارے اکٹھے کیے یار یعنی یہ پیسے لو کھاؤ پیو ہاں ٹھیک ٹھیک یہ پیسے کھا پی کے پھر وہ پھر بلائے میں نے کہا تھا یہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ان کو عادت پڑی ہوئی تھی لٹیرے ڈاکو آ تیسری دفعہ کیسا کہ دوسری دفعہ اس نے کہا یہ تو لاؤ کٹھے کیے سب کے پنجابی چ مزہ آئے گا ٹنڈا کرائیے ہاتھ بننے پتھریلے زمین تے سٹے مجھے وہ یاد آ گیا وہ اہل قرآن آئے تھے وہ پھینکے اور جناب ان کا ہوا جب ہم مدینہ جاتے تھے اب یہ سچی بات ہے یعنی راستے میں نظر آتی تھیں ہمیں بتایا جاتا تھا اے ملک نے سیدھے سارے پھر ہم نے خود دیکھا کہ جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ جہاں نیند آئی ہے کسی کو گاڑی سائڈ پہ نوجوان لڑکیاں زیورات پہنا ہوا ہے اور جناب اور چیزیں سائڈ پہ رکھ کے بہترین چیز مدینہ یونیورسٹی جہاں ہم پڑھنے گئے ہمارے بھائی بھی باتیں کر رہے تھے اس کی چار دیواری سکت نہیں تھی جب ہم پڑھنے گئے ہم صبح صبح سیر کے لیے نکلتے تو لوگوں نے خاندان اپنے بستر سمیت کے گاڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے عورتیں آدمی اور کولر اور ٹیپ ریکارڈ کی تھی ہم نے کہا یہ کون لوگ ہیں کہتے ہیں اصل میں گرمی ہے نا تو اندر گھر میں نہیں تو یہ باہر کھلے سراہ میں سوتے ہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ باہر کو کھلے سراہ میں سوتے شاہ فیصل مرون نے دورہ کیا برطانیہ یا امریکہ کا پرانی باج ہم نے پڑھی تو وہاں انہوں نے کہا صافی جیسے آ جاتے صاحب شور مچا رہے وہ ایک وہ وہ کیا وہ نام بھی اس کا کیا لینا جو وزیر بنا پھرتا ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی یہ ہے جی وہ ہے عادت ہوتی ہے لوگوں کو تو انہوں نے کہا جی یہ ہے جی وہاں جو باشینہ سزائیں ہیں جی وہاں ہاتھ کٹتے ہیں جی یہ بڑا شور ہے شاہ فیصل مرون سنتے رہے سننے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ اپنی ایک تفصیل کی رپورٹ پیش کرو ایک دن کی سب جگہ روزنامے بچے بنتے ہیں ہمارے بھی بنتے ہیں تو ایک سال کی ایک دن کے جو جرائم تسہیل کیا ہے اس نے کہا میرے ملک کے سال کے جرائم نہیں ہیں سب چپ قتل کے فیصلے وہاں زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں ہوتے ہیں ایک ہفتے میں قتل ایک واقعہ محمد شریف اشرف رحمہ اللہ تھے وہاں رہے پڑھتے بھی رہے پڑھاتے وہ سنایا کرتے تھے لمبا واقعہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ یمنیوں نے آدمی قتل کیا اور بس بگا کے لے کے جا رہے تھے اور جب اطلاع یہ قوت کو نیچے والے اوپر اوپر جو سب اوپر پتہ چلا تو بارڈر کے قریب پہنچ گئے تھے اس ہیلی کاپٹر اڑا اور بارڈر پر پولیس اتاری جو بس سے سب کو گرفتار کر کے پیچھے لے اور ان کا فیصلہ ہوا اور ان کو جن پہ قتل ثابت ہوا ان کو اڑایا یعنی وہ وہاں میں ایک دفعہ ہمارے ساتھی تھے کہ ان کا وہ کام تھا وہ مجھے ساتھ لے گئے بطور گواہ کے مدینہ ہائی کورٹ میں ہم وہاں گئے جج فارغ بیٹھے فارغ بیٹھے میں نے یعنی کہا ان کو مقام نہیں تو کیس ہی اتنے کوئی امن امن پھر دینی خدمات آپ سن رہے تھے سعودی عرب کے اندر اللہ مساجد ائمہ ان کا انتظام پھر یہ جی قبرستان ہے میں اندر جا رہی بیل جا رہی وہاں قبرستان جنگل میں چار دیواری گیٹ لگا میں آٹھواں نقطہ بیان کر رہا تھا دینی خدمات چالیس سے زیادہ زبانیں جو دنیا میں زندہ زبانیں ان میں قرآن مجید مترجم اور دوسرا لٹریچر دنیا کے ہر ملک ہر محلے ہر شہر گھر میں پہنچ ہے مفت دینی خدمات اور پھر ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ جامعہ اسلامیہ اور اتنی بڑی مسجد ہمارے اسلام آباد کے اندر اور اس طرح پھر نمبر اٹھتا ہے عالم اسلام فیصل پر روم کے دور میں آپ کو پتہ ہے یہ روس بڑا چھایا ہوا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور جہاد نے اس کا کچمبر نکالا ورنہ امریکہ بھی اس سے دبک کے بیٹھتا تھا اسٹاروں پروگرام اور دوسروں میں تو یہ روس جو ہے نا بہت ایک دیو بنا ہوا تھا ہڑپ کر رہا تھا افریقہ کے پانچ ملک تھے غریب جن کی طرح روس نے جو ہے توجہ کی شاہ فیصل مرحوم کو پتہ چلا فوراً ان کے سربراہوں کو بلایا اور ان کو اپنا وہ جو پیش کیا اپنا چیک کہتا کیوں چاہتے ہو لوگ خدا کے لیے اسلام سے تعلق نہ توڑنا ہم تمہاری مدد کریں گے آج یہ برما کہ مسلمان چلو پر آپ نے دیکھا کتنے ضرور تم مطلب اور ملکوں کے لیے کچھ نہ کچھ بولے برما کے لیے کوئی بھول لائے نہیں سعودی عرب نے وہاں پورا تعاون کیا کہ لوگ مجھے دہشت گرد کے جو ہے برمایاں رات شام سارے اور اگلا نقطہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ جو ہے پاکستان پر احسانات بس میں گنواؤں گا پاکستان کو تسلیم کرنا ہر موقع پر اس کی خدمت کرنی اور اس کے ساتھ تعاون ایڈمی دھماکے میں سرمایہ لگانا اور دھماکہ کرنے کے لیے حوصلہ دینا اور پابندیاں لگنے کے بعد حوصلہ دینا اور پھر تیل مفت دینا پھر جب پیچھے معیشت کا مسئلہ بنا اربوں ڈالر ہر مست حالانکہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے لیکن اپنی امت کو کہا اندہ من فی صحبت مالی ابو بکر ابو بکر کی اور فضیلت جو ہے لیکن امت یاد رکھنا ابو بکر تمہارے رسول کا موس دنیا میں بہت غلط قوم شمار کی جاتی ہے اپنے بوسوں کے رسانہ کی مشین تو دیکھو اسلامی ایک کانفرنس اور پھر شہر جتنے اخراجات ہیں اس جامعہ کے اور اس مسجد کے وہ سعودی عرب برداشت کرتا ہے اور پھر اس کے علاوہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے کسی طرح کسی وقت اتنی محبت کرتا شاہ عبداللہ آیا ادھر سے ملیشیا سے پاکستان آیا دورہ تھا کہتے ایئرپورٹ پہ اترتے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد کیا ہے اللہ وہ خوش کہتے ہمارا یہ دوسرا گھر ہے فیصل مرحوم نے سارا اسلامی سربراہی کا افراد کا خرچہ دیا اور رو رہا تھا شاہی مسجد کے اندر وہاں اس کے آنسو گر رہے تھے کیوں قریبی نے بتایا کہ کشمیر کے لیے رو رہا تھا فیصل مرحوم اور پھر اس طرح اور پاکستان پر بہت سوالات ہیں اب میں ایک نقطہ بیان کروں گا کہ سعودی عرب ایک آزاد ملک ہے اور پھر میں بیان کروں گا کہ اہل حدیثوں کا جو تعاون ہے اس سعودی گورنمنٹ کے میں بس دو منٹ میں یہ میں بات ختم کرتا ہوں آزادی کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے امریکہ وغیرہ سارے چڑھے ہوئے ہم ایٹمی ملک ہیں اتنی فوج ہے ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی غلامی لوگ کہتے ہیں سعودی عرب غلام ہے سعودی عرب میں آپ کو بتاتا ہوں حالانکہ زہری طور پر جو قوت ہے فوج کی اتنی ان کے پاس نہیں ہے واقعی اس کے باوجود میں ان کی آزادی بتانا چاہتا ہوں امریکہ نے پورا زور لگایا کہ لاکھوں کی ہماری یہاں فوج ہے جو آئی ہوئی ہے تمہارے تعاون کے لیے ہمیں ایک گرجا بنانے دو یا گرجا نہیں بنے گا ہمارے پیغمبر ہو کے گئے کہ جزیرہ میں یہود و نصارہ کی کوئی مددگار نہیں انہوں نے زور لگایا نصاب تک یہ جو ہے تبدیل کرو ہمارے ہو انہوں نے کہا نہیں ہو انہوں نے کہا یہ مدینہ یونیورسٹی بند کرو ان کے مطابق ساری دنیا میں یہ ہی ہے یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں نے کہا یہ بند نہیں ہوگی پھر کوئی دھماکہ جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں بھاگ کے یہ ہم تک ہی کریں گے یہ ہمارے کہتے ہیں ہاں, ہاں۔ سعودی گورنمنٹ کی یہ مثال ہے جو بھی دھماکہ ہوا وہاں یا ایسا ہوا سعودی گورنمنٹ نے کہا ہم خود تحقیق کریں گے تمہارا اس میں کوئی ملازمت کریں گے اور پھر مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ سب سے بڑا کارنامہ کہ چار مسلوں کو ایک کیا واللہ میں سوچتا ہوں کہ کہ اس وقت کے مسلمان کیسے تھے کئی صدیاں ایک امام پڑھا رہا ہے اور تین کے ماننے والے بیٹھے ہیں ملک عبدالعزیز نے کہا کہ یہ کیا اب میں ملک عبدالعزیز کے متعلق دو باتیں بیان کرتا ہوں ٹائم نہیں ہے اور پھر اہل حدیثوں کا جو اس میں کردار ہے وہ تھوڑا سا وہ یہ ہوا کہ ہم جب پڑھنے گئے رہے تو داود صاحب جو تھے ہمارے ساتھی احمد ان کے علاقے کا ایک آدمی کسی وجہ سے بارہ ہجرت کر کے وہاں موجود تھے اس نے اس کو خط لکھا تو اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ پہ ہر میں بیٹھا ہوتا ہوں وہ بوڑھا ہو چکا تھا ہم اس کو ملے ہم سے باتیں کرتے تھے وہ ہمیں ملک عبدالعزیز کی باتیں سناتا تھا اور جب سناتا تھا تو کہتا تھا جب ہماری حکومت ہوتی تھی یعنی کیونکہ وہ بھی ملک عبدالعزیز کے وہ اس فوج کے اندر شامل تھا تو اس نے مجھے ہمیں بتایا اس نے کہ ملک عبدالعزیز جو ہے نا ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ کو پتہ یہ تیسرا دور ہے جو کامیاب ہوئے کہ یہاں آیا اور اس نے طواف کیا اور بھیس بدل کے آیا تھا اس نے کی کہا یا اللہ مجھے یہاں تو کنٹرول دے میں تیرے تیرا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جو آپ نے دے کے بھیجا یا اللہ وہ نافذ کرو اللہ تعالیٰ نے کو فتح دی ملک عبد العزیز کی یہ بات اچھا جیسے یہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ حجاز پہ کنٹرول نہیں تھا ایک ہوا کرتے تھے وہ بھی ہمیں انہوں نے بتایا حافظ اسماعیل غزنوی رحمت اللہ حافظ محمد اسماعیل غزنوی یہ زندگی بھر بعد میں اعزازی سفیر رہے ان کا ایک واقعہ انہوں نے ہمیں سنایا اور یہ آخری بات ہے کہتے ہیں کہ ملک عبدالعزیز کا نظر پہ کنٹرول ہو گیا حجاز پہ بھی تقریباً تھا لیکن اس نے اعلان نہیں کیا تھا کنٹرول ہو گیا تھا لیکن اعلان نہیں کر رہا تھا اپنی حکومت میں اس کو شامل کرنے میں ذرا اس کے بڑے آرام سے بیٹھے تھے کہ جدہ ہمارے پاس ہے شاہ رخ ہمارے پاس ہے یہ سا کیا کرے گا تو جب اس نے ادھر سوچا آفس میر غزیر رحم اللہ نے ان کو کہا کہ یہ ضروری ہے جدہ لینا جب تک جدہ ہم نہیں لیں گے اس وقت تک ہمارا یہ کام نہیں بنے گا تو اس نے کہا کہ جدہ کیسے ہم جدہ لیں گے کہتے ہم لیں گے تم چل کر ملک عبد کچھ سوچ رہا تھا رحمہ اللہ حافظ میر غزنوی رحمۃ اللہ ہے کہ یعنی کہ توجہ دلانے پر یا ترغیب دینے پر اس کو کہا کہتا ہے اللہ مالک ہے تم کرو اب انگریزوں نے بہت زیادہ پیسہ مانگا اس جگہ کو چھوڑنے کا ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ بدو نہیں دے سکے گا تو انہوں نے معاہدہ کرایا تو بعد میں ملکبد العزیز سر پکڑ کے آ کے بیٹھا غزری کو کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جتنے یہ وظیفے دیتے ہو آدھے کرو جس طرح وہاں سے خرچہ بچا کر کے کہتا اب دعا کر میں جا رہا ہوں ہندوستان اس کا ہندوستان ہوتا تھا انشاءاللہ تیرے مغیر بھائی انشاءاللہ میں ان کے سامنے جھولی پھیلاؤں گا وہ اس وقت دورہ کیا تھا پورے ہندوستان کا کہ مبحد ان کی حکومت قائم ہوئی ہے توحید والی اور وہاں جو ہے نا باد نسیم سبحان اللہ بہارا تو اس وقت کے اہل حدیثوں نے مردوں اور عورتوں نے زیورات دیے تھے اور سورا کچھ اکٹھا کر کے بحری جہاز پہ وہ لے کے گئے ساتھ اور آدمی کٹھیاں باندھ کے گئے تھے یہ سونے کی اور چاندی کے زیورات کی اور نقدی کی اور جب وہ دن آیا نا تو جدے والے بڑے خوش تھے کہ اب یہ وہ انگریز یہ نہیں لے سکے گا تو وہ بلا بابا ہمیں سنایا کرتا تھا کہتا جب ٹائم آیا نا اور پھر ریڑھیاں ہوتی تھیں جب اس پہ سونے ڈھیرے سونے چاندی کی وہ ڈھیریاں اترنے لگی نا تو ان کی آنکھیں ایسے رہ گئی اور تب جدا ہمیں ملا یہ حدیثوں کا اس یہ میں نے بات اس لیے سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ادر دے گا اگر اس وقت تھا تو اب بھی اب تو ان کے پاس اب تو ہم ان سے لے رہے ہیں اب تو ہم ان سے ایک بات ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے بھی دین کی طرح جیسے دینی محبت تھی اور اب بھی اسی طرح ہم قائم ہوں اور اس چیز کا فیصل تک بلکہ فیصل کے بعد شیت فاق تک ان کو اس چیز کا پتہ تھا اور ہمارے علماء بلکہ جہاں سے سرکاری وقت جایا کرتا تھا ہمارا جہاز آتا تھا بادشاہ کا بلکہ وہ جو ایک مسئلہ ہوا تھا نا علمی طور پر روپڑیوں میں اور مانا سنا اور علمی مسئلہ چلتا تھا اس کے لیے فیصل بھی ملک عبدالعزیز بنے تھے بلوایا گیا تھا وہاں تو مقصد یہ ہمارے ان کے پرانے دینی توحید کے تلقات ہیں تو ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل شرک و بدت کا جیسے ہمارے بھائی کے صاحب نے کہا سنجیدگی سے دلائل کے ساتھ اور زیادہ اس چیز کو رخ کرنا ہے کہ وہ ہمارا موسم ہے پاکستان کا اللہ سے اسلام المسلمین اللہ جہاد والمجاہدین اللہ منفان المنسوم اللہ مستر مصطور رب شہر اور فکر وسلام علی المرسلین وحمد اللہ